سیدہ سہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت بیان کی ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو اکتیس مسند احمد